جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے نمبر تین سحر الجنون پاگل پن کا جادو جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے نمبر چار سحر المرض بیماری کا جادو جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں نمبر چھ نمبر پانچ سحر التخیل سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں یہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں جسے کہتے شہر التخیل آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹے قسم ہے جادو کی سحر الخمول کمزوری کا اور سستی کا جادو اس کی جو علامات ہیں نمبر ایک علیحدگی پسند کرنا انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے جب بھی کسی گروپ میں کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے نمبر دو مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے نمبر تین ہمیشہ سستی مسلسل سستی اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد تھک جائے گا پہلے ایسا نہیں تھا اچانک ہو رہا ہے یاد رکھیں پچھلی نے بار بار یہ بات بیان کی یہ سب علامات تب ہیں جب doctor medical check up normal ہو سو فیصد ٹھیک ہو تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل مشکل زندگی ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے وہ ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے تو میڈیکل چیک اپ اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے تو اس کی بات نہ مانو ٹیسٹ کرنا ضرور جب تک تکلیف موجود ہے کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے اس علامت کے متعلق جاؤ جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں ٹی اسکین ہے ایم آر آئی جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ یہ نہیں صرف کہنے پہ بات نہیں ہوتی تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے احمد میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے روزے سے عبادات سے فرما بازاری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا ویسے ٹھیک ہوگا نماز ہوئی پڑے گا سستی چھا جائے گی بالکل سست ہو جائے گا مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف ساتویں قسم ہے جادو کی سحر الحواطف حاطف کہتے ہیں آوازوں کو آواز عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے آپ نہیں سن رہے وہ سن رہا ہے لیکن مجھے آواز آ رہی ہے کوئی بچہ چیخ رہا ہے کوئی بچہ رو رہا ہے یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار اور ایک ہی متعلق یہ ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے اور اس میں اس اس جادو کی بعض علامات جو ہے یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں تو اس جادو کی یہ علامات ہیں نمبر آٹھ سحر النظیف خون بہنے کا جادو یہ عورتوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے اس سے خون جاری ہو جاتا ہے اس کو شرعی لفظ سے استحاوہ کہتے ہیں استحاوہ حیض اور چیز ہوتا ہے حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے استحاظہ کا خون دوسرا ہوتا ہے استحاظہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے یعنی رحم کی گہرائی سے اور جو استحادہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں اور حیض کے خون کی علامات اور استحادہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں اور ہر عورت کو جاننا چاہیے کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل روزے کے مسائل ہیں اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے اس میں کلاٹ نہیں ہوتا جو استحادہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے معروف بو جو ہے بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر اور اس کا کلوٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے چپک جاتا ہے تو استحادہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے کہ ترمیدے کی روایت میں آیا ہے کہ استحابہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرقف و ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نصف پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں استحاوہ کا خون اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحابہ کی اور یہ جو استحابہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ میڈیکل علاج جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرع علاج بھی کرنا چاہیے اسی جو شرع علاج میں بیان کروں گا جادو کا بد نظر کا اور آسیب کا یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن جی برکت ہے قرآن شفا ہے اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندرج اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا سا نہیں کہوں گا میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج رقع شرعی ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے یاد رکھیں یہ میری نصیحت ہے آپ کا نہ کچھ پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رکے شرعیہ کر سکتے ہیں اپنے اوپر بھی اپنے بھی بچوں کے اوپر بھی اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں دو احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں علاج بہت آسان ہے میں جب علاج کے درس علاج کے متعلق بات کروں گا علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے بھائی اور بہنوں کے لیے تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج میں سب کو دوں گا انشاءاللہ اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے تو سحر نظیف میں اس کے سب سے بڑی نشان یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاوہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاوہ ہوتا ہے یاد رکھ جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلا تو کمزوری ہوتی ہے انیمیا ہوتا ہے خون خون کی کمی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھا کہ استحاوہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی یعنی یہ فرق ہے دونوں میں جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے اگر استحاوہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے نامہ قسم جادو کا جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج جاد شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو اللہ رحم کرے بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے وہ خود نہیں چاہتے یہ الگ بات ہے میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بات معروف اور مشہور ہے اس کی نشانیاں جو ہیں نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے وہ لڑکی کا زیور ہے شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے یہ اچھی بات ہے ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں بات چیزیں کامن ہے ایک جیسی ہیں ہر قسم میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی سے نصیحت کرے گا اور نہ کسی علاج کی نصیحت کرے گا یہ شیطان کا حربہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو شرعی علاج کرو شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن ڈرتے ہیں شیطان جو ہے ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا گپ شپ کرتا تھا لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے اس کی راتیں ہمیشہ دو سزا گزرتی تھی دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا اب اچانک کیا ہو گیا یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے آنا جانا ہے اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہے کوئی بیماری نہیں کوئی وجہ نہیں تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے الگ ہو جاتا ہے اس میں سر کا درد بھی دیکھیں یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نشانی ہے تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چل پتہ ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے اپنی صفائی کا خیال ورنہ عورت کے لیے صفائی کا خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی اسے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر شیشے کے سامنے گزرتا ہے اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بچے ہیں لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے ہمیشہ صاف رکھے اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں صفائی ایمان کا حصہ ہے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے صرف عورتوں کا کام نہیں ہے جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئے ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے یاد رکھیں تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے باہر ہم پھرتے رہتے ہیں کام میں رہتے ہیں پسینے کی بو ہوتی ہے بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے بو ہے کچھ بھی اس نے تو زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے یہ بیوی کا حق ہے تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے یہ لپسٹک ہے باقی میک اپ کا سامان ہے اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک یہ لڑکی کے طرف ہے اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا سلام رحمۃ اللہ یعنی جو ہی وہ اگر لڑکی پر جادو ہے ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا السلام وبرکاتہ دسویں نمبر پہ اب شادی تو ہو گئی شادی کے بعد جادو اللہ تعالیٰ رحم کرے اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے یعنی یہ دنیا کے بدترین انسان ہے اور پہلے در میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں دوسرے ہر بین الزوجین دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا پہلا تھا نکاح کو باندھنا روکنا اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں آپس میں تب کا تفرقہ ہو جائے جادو کرنا ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا رب بین الزوجین اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں بعض عورتوں میں جو مرد میں نشانی ہے خامن میں نمبر ایک کہ تندرست انسان صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جمایا کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے جمایا نہیں کر سکتا ویسے وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے اسے کچھ ہو نہیں سکتا نمبر دو بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ جتنے بھی بند سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں تم نے یہ کیا کیا تم نے وہ کیا کیا ہے اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جو ہی باہر نکلتے قدم قدم کی بات میں کرو قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے بیماری ایسے نہیں ہوتی یاد رکھے یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھے پسند نہیں کرتا اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے وہ مذاق برداشت نہیں کرتا حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر یہ سارے علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاون کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے پہلے گھر میں ٹھیک ہے وہ جو ہی خاون نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے جو ہی باہر سے باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے <clears throat> خامن جب آتا ہے تو اسے خامن کی ہر بات بری لگتی ہے ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار وہ نصیحت مرد نصیحت کرتا رہتا ہے پیار سے سمجھاتا رہتا ہے اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی جہاں پر وہ یعنی فرق دیکھیں جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہرگز ہو نہیں سکتی بستر کے اوپر خاون سے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے جسم کا درد اس کے جسم کا درد سر کا درد یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں پانچ علامات دوسری بھی ہیں اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے اصل مقصد یہ ہے تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھنا ربط المنع جمع سے باندھ دینا کہ جمع ہو نہیں سکتا کہ بیوی اپنے خواہوں جمع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں نمبر دو ربط تبلد تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا کہ جو خواہ اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے تو خان خان بھی تنگ آ جاتا ہے تیسرا ہے رب النظیر کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو مقصد کیا ہے باندھنے کا کہ جماع نہ ہو تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں پہلے تو منع کرنا ہے پھر احساس عزت ختم کر کر دینا تیسرا ہے خون کا جارو استحادہ کا وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا استحادہ کا خون جاری ہو جانا جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خامد ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جمع کیا جا سکتا ہے کیونکہ حیض اور چیز استحاضہ اور چیز ہے نمبر پانچ نمبر چار سحر انسداد یا الانسداد بندش کا باندھنا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جمع کو باندھا جاتا ہے بندش سے کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جمع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے پانچویں نمبر پہ التغویر یہ بندش کا الٹ ہے بالکل کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی اور وہ جادو کی وجہ سے تھا حقیقت نہیں تھا اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے سبحان اللہ جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی نروز بلّہ گیارہ نمبر پہ سحر الموت موت کا جادو یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا وہ کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں دنیا کو کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یاد رکھیں جتنے بھی جادوگر قسمیں ہیں جس نے جادوگر کا ساتھ دیا اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے جس نے اس کے کام کو سراہا ہے جس نے جادو کیا ہے جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے سب اس گناہ میں شامل ہے اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے یاد رکھیں اگلا پوائنٹ تھا کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگلا پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ نمبر چھ کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے جسے آسیب کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جس میں وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا ایسی تبدیلی لائے گا اس اس شخص کے اندر جس جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسے بدخلا کے عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے تو وہ پھیپڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو گھر اگر جادو کے ذریعے سے دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی کسی انسان سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسے آسیب کہتے ہیں یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے اس کا علاج بھی مشکل ہے کیا آپ کو رقع شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے اور اس کو ڈپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے سب برابر نہیں میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی کوئی عورت جن ہے مادہ جن ہے جننی ہے اسے کسی کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ کر اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے حقیقت یہ آسان ہے کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے جو ہے قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر بڑا جنوں سے بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے تو دیر لگ جاتی ہے تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں دن جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے نہیں میرے بھائی ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے ناممکن نہیں ہے لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا جو کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں بقرہ آیت نمبر دو سو پچہتر میں اللہ دین یا کلون اللہ تعالیٰ ایک مثال ہیں قرآن مجید میں اللہ جو لوگ العموم میں سے ہے جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں یا کل ربا سود کھاتے ہیں سود کھانے والے جو لوگ ہیں قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشم دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی اور ایک حدیث میں آیا جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے آپ زنا کرتے ہوئے باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں لیکن جو جادو لیکن جو سود کھانے والے ہیں اب سود کوئی محسوس چیز نہیں وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم بگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آس زیادہ انسان ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے یعنی اس کے سم چلنے کی ہموار نہیں ہوگی درست نہیں ہوگی مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس عصر زیادہ انسان کی حالت تھی اور یہ مسلمہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے تو اس کی حقیقت ہے اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقت کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی دنیا میں کیا ہوتا ہے اب جب کسی کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض خیالی بات بھی ہوتی ہے آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آصف زیادہ انسان کی حالت تھی اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجان ماہر ج منار جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے ممار جن منار آگ کے سیک سے آگ کی گرمی سے عبداللہ بن عباس سوانحما اس آئے کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہ بساخن الخارج من النار مارج منار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے اس گرم حصے سے آگ یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے اور انسان کے خلق پتا کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من سلسال سلفال ان اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی گوندی مٹی سے سلسال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرف بعد میں ہو جاتا ہے فخار مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے جماعت ہے اب باہر جائیں گے ہاتھ لگے ہاتھ نہیں لا سکتے آپ گرمی کی شدت کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے تو گرمی کی جو خاصیت ہے نفاذیت کی خاصیت ہے وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو اور مٹی کی کیا خاصیت ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں جیسے کہ ہوا ہے گرمی ہے سردی ہے اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتے اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے شریعت نے شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت حادیث نہیں ہے یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن ایک حدیث میں آیا ہے سے بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی اس کو دورے پڑتے تھے بے ہوش ہو جاتی تھی بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی لیکن کسی میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے کیسے داخل ہوتا ہے یاد رکھے طریقہ جو ہے اللہ علم کیا ہے لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی بعد مر گئے بعد جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی بعد جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا شتاگ نے بدلہ لیا ہے یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ جیسے کہ فرعون کے چالیس جادوگر تھے بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں جو جادو کی دنیا میں غرق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور وہ سچی توبہ کی ہے اور اب وہ دیا ہیں اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے تو ان کے اعترافات سے بات سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں کبھی آنکھ سے کبھی منہ کے ذریعے سے کبھی پاؤں کے ذریعے سے یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ اب کیسے گھستا ماں علم ہو لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے منہ کے ذریعے سے یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والے سے اس کے ذریعے سے اور جب نکلتا ہے جن یاد رکھیں تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے کب داخل ہوتا ہے یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے نمبر ایک بہت ہی زیادہ غمی کی حالت بہت زیادہ غمی کی حالت زیادہ غمی ہے حد سے زیادہ ہے انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن حملہ کر دیتا ہے نمبر دو بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت بہت زیادہ خوشی کی حالت اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے نمبر تین بہت زیادہ ڈر کی حالت بہت زیادہ ڈر گیا انسان کمزور پڑ گیا جن نے حملہ کر دیا اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے شیطان حملہ کر دیتا ہے شدید خوشی کی حالت شدید غمی کی حالت شدید ڈر کی حالت اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں خوشی کی حالت ہوتی ہے غمی کی حالت ہوتی ہے اذکار موجود ہیں سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں زمین پر اپنا پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے قریب جا سکتا ہے جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا تو اس کے قریب نہیں جاتے اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے ان علیہ و ان راجے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے دن نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے سکون پیدا ہو جاتا ہے جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے وہ ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ایت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورج میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے بار بار ورد کرتا ہے شیطان سے قریب جا سکتا ہے اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر سات آسیب کی قسمیں مس کی قسمیں کتنی ہیں مس کی چار قسمیں ہیں یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک مس کلی کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم میں دوسری قسم ہے مس جز جزوی قسم کا آسیب جزوی قسم کا مس کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے بس بازو میں صرف پاؤں میں صرف یا ٹانگ میں یا کان میں یا آنکھ میں یا سر میں اور ایک حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے بس پورا جسم نہیں اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کی اس کا اثر جو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے یہ فرق کیوں ہے کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئن ہے نعوذ باللہ شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں اس کے دوست ہیں بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے تب تو مکمل طور پر پورے جسم میں اثر ہوتا ہے اگر وہ کمزور ہے جادو کا تھوڑا کمزور ہے یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے ایک حصے پہ ہوتا ہے یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی ہے بینائی کو کمزور کرنا ہے ہاتھ ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے اسے اس کے کیریئر خراب کرنا ہے نیورو سرجن جانتے ہیں آپ وہ کام کرتے ہیں میکروسکوپ سے نیورو سرجری میکروسکوپ سے کی جاتی ہے اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کاپنا شروع کر دے ہاتھ کاپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کاپنا شروع کر دیتے ہیں جب آپریشن کرتے ہاتھ کاپنا شروع کر دیتے ہیں گرچہ بعض بیماریں بھی موجود ہیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے لیکن جو ہی آپریشن کریں گے آپ کام پہ آپریشن نہیں کر سکتا تو یہ جادو جو ہے یہ کل نہیں یہ جزوی جادو ہے ایک حصے پہ جادو ہے اس کا عقل بھی ٹھیک ہے اس کی زبان بھی ٹھیک ہے اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں اور بعض اوقات رخ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس کو ہے تو کچھ نہیں لیکن پتہ کیسے چلتا ہے جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے تیسری قسم ہے مس دائم دائم طور پر آصف دائم طور پر کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا جو اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مست پائف وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آصب یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے وقت گزارنے کے لیے شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں بس تک تکلیف دینے کے لیے ان کو پتہ اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر لمبے عرصے تک کے لیے نہیں تو اسے کہتے ہیں مسائف آج کے درس میں اتنا کافی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سونے سوتے ہوئے میں نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن سنت الصلف صالح کروش منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين